غفلت میں حملہ کرنا دشمن پر جنگ کا اعلان کیے بغیر غفلت کی حالت میں جا پڑنا مرغوب ترین جنگی چالوں میں شمار ہوتا تھا اس غرض کے لیے عموماً رات کے آخری حصے میں اچانک حملے کیے جاتے تھے اور یہ دستور ایسا عام ہو گیا تھا کہ لفظ تسبیح سواد سے تسبیح کے معنی ہی صبح کے وقت حملہ کرنے کے ہو گئے تھے قرہ بن زید کہتا ہے قیس بن عاصم ان پر صبح کے وقت لشکر لے کر جا پہنچا مگر وہاں اس کے سوا کچھ نہ پایا کہ نیزوں کی انیا سینوں کے پار ہو رہی تھیں عباس بن مرداس سلمی کہتا ہے میں نے اس قبیلے جیسا قبیلہ کبھی نہیں دیکھا جس پر ہم نے صبح حملہ کیا اور نہ ہم جیسا کوئی تھا جبکہ ہم نے شیف سواروں کا مقابلہ کیا اسی بنا پر لوگ اپنے دوستوں کو دعا دیتے تھے کہ تم صبح کے وقت بخیریت رہو انترا بن شداد اپنی معشوقہ سے کہتا ہے اے ابلا کے مکان کہ تو مقام جوا میں سے ہے کچھ بول اور صبح کے وقت غارت گروں سے محفوظ رہ عرب میں یہ بھی دستور تھا کہ دشمن کے سرداروں کو رات کے وقت حالت خواب میں ہی قتل کر ڈالتے تھے اس فعل کا اصطلاحی نام فتق تھا اور اس کے مرتقبین فتاق کہلاتے تھے حارث بن ظالم براز بن قیس سلیق بن سلقہ تابتہ شرہ عرب کے مشہور فتاق گزرے ہیں